حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم گھوڑوں کا گوشت کھایا کرتے تھے عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا خچروں کا کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا نہیں ہم ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستانوے